دیکھا جائے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اور انسان کے پیدا کیے جانے کے مطابق جتنی جنتا تمہارے پتا پیدا کی کتنی طرح اس طرح ہونا آ اصل میں اللہ کا پتا انسان کو ایک خاص قسم کی مسئلے بنایا تو فرشتے میں نہیں تھی اور جو بھی نہیں اب انسان کو اللہ تبار تعالیٰ کے دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے ایک خاص مقصد کی طاقت میں بھیجنا چاہتے تھے اور انسان کی ترقیات کو انسان کی ذات کے ساتھ متعلق کرنا چاہتے تھے فرشتے جو ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ جو فرشتہ جس مقام پر اور جس ترک کے درجے پر اللہ کے رضامندی کے درجے پر اگر میں تھا اور اب تک کسی درجے پر رہے گا ان کے ہم ترقیات نہیں اسی طور پہ باقی مخلوقات جو ہیں مثال کے طور پر چرن ترنگ حیوانات وغیرہ جتنے بھی مخلوق ہے ان میں نہ تو کوئی ترقی ہے نہ کچھ ہے بس سب اسی طور پر چل رہے ہیں سید میں عالم علا نبی علیہ السلاط السلام کے قصے میں کئی مقامات اللہ خبر جیسے نکل فرمایا تو اصل ان چیز یہی تھی کہ یہ خاص طور پہ جو ترقی اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں کیا چلتا ہوں خبر کوئی نہیں ہے تین آیتوں میں اللہ کا تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے متعلق یہ چیزیں گرام سنائی ہیں اس میں یہاں کے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا ہے وہاں فرشتوں اور انسانوں کی تخلیق میں اور ان کی پیدائش کے مقصد میں جو فرق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واقع طور پر جانا اللہ تعالیٰ تعالیٰ سناتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت کیا آتے ہم آدم علیہ اسلام کو پیدا کریں تو ہم نے فرشتوں کو کہا کہ ہم پر اپنے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اپنے لائف بنانا چاہتے ہیں اور نیازت جو تھی نیازت کے لیے ضروری یہ تھا مائک اپنے اندر جو اپنا اصل ہے اللہ کی ذات میں خدا کا بن بند کرایا تو اصل کے اس میں کمالات کا ہونا ضرور ہوتا ہے کی ذات جو ہے وہ یعنی جس طور پر عطا کرتی ہے ویسے روک بھی سکتی ہے ویسے دیتی ہے ویسے دیتی ہے اس میں یعنی دونوں چاہیے ہاجی بھی ہے نہ دل بھی ہے روکنے والا بھی ہے دینے والا بھی ہے اسی طور کر انسان کے اندر جو دونوں رخ ہونے چاہیے تھے یہ تو خدا کی بات بتا جب دونوں چاہیے انسان کے اندر نہ ہوتے یعنی تو انسان خدا کا نئے پورے طور پر نہیں کر سکتا فرشتے نے مجھے بے کیا کہ اے اللہ تم زمین پر کیا ایسا خلیفہ بنانا چاہتا ہے اور ہو سیدھا اللہ کو کیا بنا بھیجتا ہے زمین میں ایسی ایسی کو جو کہ وہاں جا کر تم کو بہائے اور وہاں کسا ڈالے تو کچھ بنا کرتا اصل چیز یہ تھی وہ یہ تھی کہ فرشتوں نے اپنی پہ ملکوتی کی بنا کر یہ جان دیا تھا کہ انسان کے اندر یہ دونوں مارتے ہیں خیر کا بھی ہے اس بہت کا بھی مارتا ہے شر و خیر کا مادہ جہاں بھی ہوگا ٹکراؤ ہوگا تو جہاں ٹکراؤ ہوگا فساد ہوگا فساد جہاں ہوگا وہاں خون خرابہ ہوگا اللہ سب تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا تمہاری نگاہ تو شر کے کا پر جا رہی ہے لیکن ہماری نگاہ کسی اور چیز کو دیکھ سکتی ہے اس کو فرشت نے کہا فرشت نے کہا کہ اے اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو ٹن نے ہمیں بتا دیا ہے ہمارا علم محدود نہیں ہمارا علم ہر چیز کے جاننے والا نہیں پوری دیکھ کر جانتا ہے اس کے اوپر اللہ خبر تعالیٰ نے اس چیز کو کھولنا مقصود تھا کہ میں وہ مقصود بنانا چاہتا ہوں گا اس کو تمہارا کام جو ہے جیسے کہ تم نے کہا کہ اے رب ہم تو تیری تشبیح ہی بیان کرتے ہیں تیری دل کی بیان کرتے ہیں اور تیری ایسی مخلوق ہیں جو رات دن تیرے سنا میں تیری زندگی میں لگے ہوئے ہیں نئی مخلوق پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہم جیسی اگر مخلوق ہے تو پھر تو ہم کر رہے ہیں تو اگر فساد والی مخلوق کا پیدا کرنا مقصود ہے تو فساد والی مخلوق کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اس پر اللہ تبارک تعالم مسئلہ فرمایا رہا ہے تعلق میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے یعنی میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کے اندر جس کے اندر ان سفارت ان جگہوں کو ان کمالات کو رکھ رہا ہوں یہ شرط ہوتے ہوئے صاف ستھرا پانے والے ایسے رشتے تمہاری حیثیت تمہیں آ سکتی ہے صرف تم ایسے ہو کہ تم نیکی خود کو کر سکتے ہو برائی کو نہیں کرتے قرآن نے جیسے جس مقام پر سنایا کہ فرشتوں کا حال یہ ہے یہ پہلے میں معافی ہو جو وہی کرتے ہیں جیسے یہ حکم دیا جاتا ہے ان کے سب میں بھی کام کو کریں اور جب برا کام کر نہیں سکتے تو ان کی حیثیت آئی اے کی زمین کے مطابق آٹومیٹک مشین کی ہے جب آٹومیٹک مشین ہے اسے اختیار ہی نہیں سار کے کام کے کرنے کا تو سلمان کس کر دیا جائے ایمان اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ انسان برائی کر سکتا ہو نچلے گھنٹے تک جا سکتا ہو تو ہمت کو کوشش کر کے اوپر کے گھنٹے پر آ جائے ایمان ہے اصل میں اللہ کمار کا تعداد انسانوں کے اندر اس مادہ خیر اور چھڑ کو رکھ کر ان میں ہلائے نقصانی کو رکھ کر خواہشوں کو رکھ کر اللہ تعلق تعالیٰ ایک ایسے مخلوق بنانا چاہتا تھا کہ باوجود اس کے اس کی خالی چاہتے اسے شر کی طرف کھینچتی ہوں کیونکہ میرے حکم کو دیکھ کر شر کی طرف نہ جائے بلکہ خیر کی طرف آئے تو اس کا سماج یہی تلاش اور آزمائش تھا اسے بنایا گیا اس لیے کہ آزمایا جائے جائے کیونکہ خیر کے روپ کر جاتا ہے یہ شر کے روپ کر چاہتا ہے یہی وہ اختیار والی بات ہے کہ اپنے احتیاط کو استعمال کرنا اللہ نے طاقت دے دی ہے برائی نہیں نیو کام ہاتھ ازون ہاتھ اور اخبار اس آیت میں اللہ تبارک و دادا نے انسان کی فطرت کا بیان کیا کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ طاقت کرتی ہے یہ فطرت میں رہا ہے الہام جو ہے وہ ذات کا الہام نہیں ہے یہ فطرت کا الہام ہے کہ انسان کے اندر اللہ جو فطرت بات ڈال دی کہ وہ شر کو بھی جانتا ہے خیر کو بھی جانتا ہے اور شر اور خیر کو جاننے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے تو شر کو اختیار کرے گا تو کیونکہ اس نے جان بوجھ کر شر کو اختیار کیا اس بنا پر یہ مجرم ہے اور اگر یہ خیر کو اختیار کرتا ہے تو اس میں نفس کے تقاضوں کو روکا اس پر مشقت آئی اس کو تنگی آئی تو یعنی جو تنگی آئی ہے جو مشقت آئی ہے جو مجاہدہ آیا ہے وہ یعنی مجاہدہ جو ہے اس کی ترقی کا ذریعہ ہے تو اس کے انعام کا سبب ہے اور جیسے کہ آپ کا سوال کہ بھائی اللہ نے روکنے نہیں دیتے ووٹ میں نہیں دیتے برائی کیوں کرنے دیتے ہیں تو اگر اللہ ان شروع ہی سے ووٹ لیتے تو انسان بھی فرشتوں کی طرح کی ایک مخلوق ہوتی وہ انسان نہ ہوتی جی نے کہا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر روپنی کرتی ہے یہ انہیں دیا گا تو یہ محنت کیا ہے مشقت کیا ہے مجاہدہ کیا ہے مجاہدہ مشقت محنت کیا ہے وہ حقیقت میں انسان کی طرف پیافت دینا جو کہا نا لمر گند ہے تین اللہ کے راستے میں جہاز کرے محنت کرو مشقت کرو ہر جگہ آتا ہے یہ مجاہدہ کیا ہے اس لیے کسی بات کو سمجھ لیں دو تین اور ان کو سمجھ لیں تو یہ بات آپ کا سوال ہو گیا ہر جائے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر چاہتے لگی اور بے شمار چاہتے ہیں چاہتوں کے علاوہ اللہ کے دار پر نے اس کے اندر کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا بہت سامان اس بندی میں بھی رکھ دیا اور ان سامان اللہ نے ڈال ڈالی ہر جو ہے وہ لفظ نگاہ نقد کا سبب قدم لفظ کا سبب پیٹ لفظ کا سبب زبان لفظ کا سبب سبب پورے کا پورا نقصانی نظام جو ہے چاہتوں کا نظام جو ہے سب کا سب لفظ کا ہے اور اس لفظ کا میں سے ہمت کرتے ہوئے انسان پتا کی طرف آئے اور ان کی طرف نہ کرے اس وقت کیا ہوگا انسان کی طرف قرآن لفظ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا قرآن سے لیا ہے قرآن کریم کہتا ہے اندر شاہدات انہیں مسائل بل بننا بل پداچی نے انہیں سہ دے بل چنتیں بل انام بنے والے بھائی والے دم بھائی ہم نے برسانی سب بنتے بل ان ہم نے انسانوں کے لیے جیونک ڈال دی ان کی جیونے بچوں میں کھیتی میں تجارتوں میں اسی طرح سے جتنی دنیا کی چیزیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ خدار تعالیٰ نے سچاؤ کا ذمت کا ایک چھوٹا دے دیا جس پر نگاہ کرے گی اتنے اپنی تک کھینچے گا اب چیزیں جتنی اپنی طرف کھینچتی ہیں تو تمہارے رسم ان کی طرف کھینچتا ہے آگے رہتی ہے جتنا کہ دونوں ہوتے ہیں اور اس مقام پر یعنی اپنی چاہت کے روک کر خدا کے حکم پر چلنا یہ انسان کا کرنا ہے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے دن میں کیا کمال ہے ایک انسان کے اندر قدرت نہ ہو طاقت نہ ہو خواہش نہ ہو یعنی موقع نہ ہو تو ایک لمب سے بچنا ہے فرمایا اس سے دوسری پیدا کرو استعمال کیا سب کی شخص ملک کی شخص اونچی اور دہ کے لحاظ سے حکم کے لحاظ سے خوبصورت ہے چاہت والی ہے اور بند مکان ہے تو تعلیم ہوتی ہے تو چاہتی ہے کہ اپنی خواہش کو پورا کرے لیکن اللہ کے حکم کو دیکھ رہے روپے اپنی چاہت کو نہیں روکتے یہ بے بہت محسوس انسان کا کمال اسی وقت ظاہر ہوتا ہے کہ ہوتے ہوئے انسان ان چیزوں سے بچے تو نہ ہوتے ہوئے گناہ کے لیے جانا جنگلہ جتنے کمال کی بات کہیں کہ طاقت ہوتے ہوئے پیار ہوتے ہوئے چیزوں سے ہوتے ہوئے ان چیزوں کے جانا یہ بڑے کمال کی بات کسی نے کاشن نے کہا ظاہر میں بات تازے جمالے میں ہی تاج ہوں جا ہد میں داغ کہ ہو پر ہی رہتا ہوں کنڈے کئی لوگوں کی ہمت تو ہے نا دیکھ پائے کوئی نہ پتہ لیتا کہتے ہیں مجھے اللہ کو رہا تھا اللہ سے بن موقع ہے وہ حل ہے سب کچھ کرنے کے میں واقع ہوں تو پھر تو خدا کو دیکھ کے بچ جائے تب سے بات ہے کہ دیکھ انسان تو انسانوں کی راہ جو مقرر کی گئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ مجاہدوں کی ہے نہ کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ گناہ سے زبردستی روک دیتا تو انہیں جاگروک رکھنا دیکھو قرآن کریم میں انسان کے مقصد پیدائش کے مقصد بتایا گئے نا اللہ الگ تنظیم ہے بدن سے لیا بدو عملہ لیا بدو ہم نے جن اس کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے لیے گندگی کرے اللہ یہ گندگی کی بات کیا ہو رہی ہے یہ گندگی کی بات کیا ہوتی ہے لیکن مجاہدے سے تو مجاہدہ کا کرتا ہوتا ہے مجاہدہ کسی میں تھوڑا جب اطلاع ہوگی آزمائی سے اس لیے قرآن نے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سنایا میں یب لوگوں کو کئی جو کم آپ سمجھ آنے کا پوری آئے جس طور پر ہے سنایا کہ حالانکہ نوتھ ہیات لگ بھگ تم لوگوں کو ہم نے نوٹر حیات کے مقام کو اس لیے قائم کیا کہ تمہیں آزمائے تک تمہارا امتحان کہ کون تم نے سے اچھا نہیں کرتا امتحان میں کیا ہوتا ہے امتحان میں جو کہ ہوتا ہے وہ میں نہیں کرتا کہ تمہیں پورا بچہ بتا دیں پھر تو امتحان ہوں اس میں تمہاری ریاست کا اسی وقت امتحان ہوگا کہ تمہاری عدم ریاست تمہارا جاننا نہ جاننا دونوں ضرور سے جائے اسی طور پر اس دنیا کی بات اس کام اگر اللہ کے بعد تمہارے ہاتھوں کے اختیار کو کھینچ لیتے تو تمہیں کیا دیتے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتے ہو تو تم اسی طور پر بے اختیار کرے کرتے تمہاری طرف کی کا ذاتی ذریعہ نہ ہوتا ہے جب تم اللہ کی عطا ہوتی پھر تم بچتے رہی کہ وہ انعامات نہ ہوتے کے انعامات کی صورت نہ ہو سلسلے جاتے کہ کرسٹوں کی حالت ہے تم بھی جیسے کون ہو تو دوسرے قوم نہ ہوتے اس بنا پر اللہ نے بندر کو اختیار دیا اور اختیار دینے کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری ترقی کا راستہ مل جا کر والے نے تمہارے سوال سوال کا جواب دے دیا ہوگا ابھی تسلی تمہاری ہوئی ہے عمر ہوئی ہے مجھے نہیں ہوئی سمجھ میں آئی لیکن بات سنائی لیکن یہ میرے کام کے کہنے کے حوالے سنتے ہیں بہت کئی بڑا شکتی نہیں ہوتا ہے اس میں ایک نئے کام کا رہتا اچھا ہے جو خدا بڑے بندہ کو جیسے اللہ کے بندہ لیکی کا کام کرنے میں اگر جتنی مشقت ہوگی اور جتنی محنت ہوگی اتنے سے خلاف جو آتا ہوگا دیکھو ابھی پاک میں آتا ہے سماج میں بھی پاک اللہ سن جس کا مسلم یہ ہے کہ نقاہ یعنی تکلیف کی حالت میں جو وجو کرتا ہے اس کا زیادہ سوال اس روس میں آتا ہے کہ نیند کام کی اشارت ان لوگوں کو دے دو جو کہ اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں جاتے ہیں یہ کیوں کہا جب بھی حدیث میں جس میں آتا ہے تمہارا اجر کا بے قدر ہے نفر ہوتا تیرا اجر اتنی زیادہ ہوگا جتنی تیری مشقت ہوتی تو حدیث میں سنایا کہ کسی دور کی باتیں ہیں سناتے ہیں کہ انسان انسان کو کچھ زمانے میں جبکہ دین کا عمومی فساد ہوگا من پہنچ کر کا امتی ان کا فساد امتی فلو اجرمی خوشی جو کہ ایسے وقت میں جبکہ دین کا عمومی بگاڑ ہو میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے گا اسے کئی شہیدوں کا سوال نہیں دے گا مجھے کئی شہیدوں کا سوال کیوں ہے اس وقت پر سوال ہے سراسک سوچے ہوتے کا مشقت کا یہ کرتی ہے جس قدر مشقت اسی طرح سوال بازار میں آپ کے اکنامکس کا مسئلہ کہ جو چیز بازار میں جتنی کم ہوگی یعنی اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھے گی اسی طور پر جو چیز بازار میں نہیں ہوتی اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو چیز چالو ہوتی ہے تو جو چیز عام ہوتی ہے اس کو کرنا چلنا آسان ہو جاتا ہے نیتی تجمہ کا میں عام نہیں بھی ہوتی چالو نہیں ہوتی اس میں آپ کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے پاس نقص لگا ہوا ہے تمہارے پاس سکان لگا ہوا ہے تمہارے پاس معاشرہ ایسا ہے تو سب سو پرسنٹ جاتا ہوا ہے اللہ مشین جی؟ جب یہ تمام حالات ہیں ان حالات میں اپنے آپ کو روک کر اللہ کے آکاؤں کی پابندی کرنا اس سے تھوڑے سے عمل کر دی اللہ کے بارے تعالیٰ اتنا سواب دے دیں گے کہ یعنی جو مشقت نہ ہو اس مشقت کے نہ ہونے کی, حالت میں گڑے سے گڑے چیز کو اتنا سواب دیں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہیں کہ برائی کو آسانی سے ہو جاتی ہے تو لوگ مشکل سے ہوتی ہے اصل میں لیکن اوپر کی طرف جب جایا جاتا ہے تو ہمیں انتہائی میں مشکل ہی ہوتی نیچے اترنا کیا آسان ہوتا پھر دوسری ایک اور بات ہے کہ انسان اس دنیا میں جو ہے یہ مادی دنیا ہے یہ چاہتوں کی دنیا ہے یہ خواہشات کی دنیا ہے یہ سیکھ دنیا ہے اس سکھلی دنیا میں سکھ لیے کر رہا تھا اس یہاں پہ ماحول ایسا ہے کہ برائی کے رخ پر جتنا بھی چلے جاؤ گے آسانی سے چلتے چلے جاؤ گے اور کی کی طرف طرف آؤ گے تو نیکی کے آنے کے جو کہ کاغذات بائی ہوتے دیتے ہیں ان میں مشکلات ہیں کیوں کریں گے اللہ راضی ہوگا اللہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا جنرل کے لیے جنور کے لیے دکھائی نہیں دیتی جہاں تمام نتیجہ ہے تو دنیا کے ایس میں جو ہے وہ تمام کا تمام نقص ہے ایک ہاتھ پر یعنی وقت کو قربان کرنا ہر ایک طریقے کی بات نہیں ہوتی کیونکہ ہمت اور دل یعنی, یعنی اب لوگ ہوتے ہیں ہمت والے بڑی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں وہی ادنا کو قربان کر کے آلہ کی طرف آتے ہیں ورنہ ادنا ادنا چیز ہم میں دیکھتے ہیں معمولی معمولی چیزوں پر ہم اعلیٰ اعلیٰ لوگوں کو قربان کرتے ہیں قرآن کا طریقہ یہ ہے نہیں بتاتا ہے کہ دیکھو آلہ دن ہے کی طرف آؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سکس چیزیں تم سے تب تک کا چلی جائے گی اور میں آپ کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس کا دن تک چلنا بھی آسان ہو جائے یہ تو نہیں آسان ہو جائے یہ کیا سرمایا ہمارے حیثیت اللہ علیہ تم سمجھ نہیں لگے تو اللہ تک پہنچنے کی ایک آسان کا ہوتا ہے ان کا فرمائیے سرمایہ ایک قدم نش کا رکھو دوسرا قدم منظور کرو بے رکھا سم حضرت رحمۃ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ایک مرتبہ میاں میاں میاں کو کو کو دیکھا نے سے سے پوچھا کہ آپ پہنچنے کا سب آسان راستہ راستہ چھوٹا کون کون اور لوگوں میں کر سا پتا اپنے اس چھوڑ دو تو چلا قرآن میں اس کے متعلق اشارہ کیا تو قرآن یوں کہتا ہے من خاصا مکان رب کی انہیں نقصان ہوا فن جنت بولنا جو شخص ذرا اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے اپنے آپ کو نفس کی چاہت سے بچا لیا پائی کے نفس سے بچا لیا نفس کے تقاضے سے نہ چلا تو اس کا ٹھکانا کیا نہیں کہا کروں لسٹ دیکھیے بھی آپ لسٹ کی محنت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف بٹن دباتے ہیں جس کی منزل پہ ہوتے ہیں صحیح منزل پہ آئے سوچنا ایک بٹن کو دبانے سے اوپر پہنچانا میں نے ساری لسٹ نہیں دیکھی تو موقع میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نیچے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے اسے دباؤنا جتنا سے اچھا یہ ہے کہ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں اسے جتنے دباتے ہیں تو تیز ہوتی ہے تو نفس کو جتنے دباتے جائے گی نفس کی چاہت کو ناجائز چاہت کو اسلام میں نفس کشی نہیں ہے نفس کشی ہے نس مارا نہیں جاتا کو سکھایا جاتا ہے اسے لگان دی جاتی ہے قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اسے قابو میں لایا جاتا ہے کہیں کہیں ہے مارنا نہیں ہے نس کو دباؤ تو اس کو دبا کر خدا کے حکم کے مطابق دباؤ تو جتنے بھی نس کو دبا کے چلے جائیں گے اور سونت کو اختیار کرتے چلے جاؤ گے نس کا پکاڈا حدود کے اندر پورا ہوگا شریعت کیا ہے نس کے تقاضوں کو حدود الہیہ کے اندر پورا کرنے کا نام شریعت ہے شریعت اس چیز کا نام نہیں کہ تمہارے نفس کے تقاضوں کو کل ختم کر دیا بتائیے رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں ان میں والی کہ قرآن میں اللہ تعالی نے کافی بنل کہا ہے تاکہ بن گاس نے کہا رشتے کے دبانے والے یہ نہیں کہ رشتے کے ختم کر دینے والے انسان کے اندر جتنی بھی میرا سارے کتابیں صلاحیت ہیں تو جواہر رکھے ہیں ملک رکھے ہیں یہ بے فائدہ نہیں اگر صحیح پر استعمال کرو گے تو وہی صحیح ہو جائے گا جو اس کو استعمال کرو گے تو برا ہو جائے گا انداز کے دیکھتے ہیں آج جو ہے شادی کرنے کا آپ جی چاہتا ہے اور شادی کرنے کے آپ کے اندر پہاڑا ہے یا مادہ ہے اسے ناجائز طور پہ اختیار کرو تو برا ہے تو جائز طریقے پہ استعمال کر تو جائز ہے رشتہ ہے بری چیز ہے لیکن اگر جہاز میں وہی کتاب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو کتنے درجے نشان کو دلا دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہم کی بری چیزیں شامل کرنا پہنچا وہ بھی میری نہیں بلکہ وہ بھی مصیب ہے ان کا محل استعمال جو ہے تو نیت جو ہے اسے اچھا کرنا اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ اس کام کو حدود الہیہ کے اندر کریں گے تو ظاہر میں کتنا بھی جاتی بات ہوگی جب اللہ کے حدود کی پابند ہو گئی تو یہ شرط جو ہے وہ خاص ہو جاتی ہے تو میں یہ کہوں کہ شریعت جو ہے نا ایک اکثیر ہے جیسے مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں تانڈا سونا بن جاتا ہے اسی طور پر ہر عمل جو ہے وہ شریعت کی پابندی میں آ کر تقسیم بن جاتا ہے بنا فیصلہ یہ ہوا ہاں، یہ ہوا بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ تبارک بارے کا ہمیں جو نہیں روکتے تو ہم کو ظلم کرنے کے لیے ہمیں نہیں روکتے بلکہ اس لیے نہیں روکتے کہ ہماری ترقی ہے مثال کے طور پہ میں بیٹھا رہتا ہوں میرے گھٹنے گھٹنے میں چلنے کی شکل مزید کم ہوتی چلی جاتی ہے اسی طور سے جو ڈھیل دے دی گئی ہے جو طاقت دے دی گئی ہے کہ بھائی چلو پھر حدیث کے اندر رہتے ہوئے چلے پھرے اگر بالکل اختیار روک لیا جاتا تو ہم نے تو اختیار نہ ہوتا پھر ہم نے دیوار میں دوسرے جیسے مخلوقات میں کیا کرتا اس لحاظ سے اللہ نے جو ہمیں نہیں روکا تو ہم پریشان کیا اللہ کا فل تھا کہ ہمیں برائی سے زبردستی نہیں روکا حکمن تو کہا رکے لیکن اختیار سے جبرن نہیں روکا جبرن روک دیتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمارا معاملہ بگڑ جاتا ترقیات ایمان کے لیے تو فائدہ لیکن جو لیکن گرین گرین دین دینے کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا شاہ شاہ کنیا تھا جو چاہے ایمان لائے جو کافر جو چاہے کافر ہو اللہ تعالی قطع نے ان کے پاس نہیں بنایا اللہ اللہ تبارا یہ سب کے لیے اپنے اتنے چڑھتے پیغمبروں کو پیاروں کو بھیجا تو نے طرح طرح کی تکلیفیں دل انہوں نے ایک ایک بات کو سمجھایا اور آئے تو تعرین اللہ کے بندے ہمیشہ کرتے رہے بات پہنچاتے رہے اور ہر بات ان پر کھلتی رہی اب اگر انہیں بھی جاتی ہے تو دھن کے دونوں کا میں بھی فائدہ ہے ممکنہ میں کل پیدا کرنا ممکن ممکنہ کرنے کے لیے اگر پھر اس دھن کے باوجود ایسے کم وقت ہیں کہ آخر وقت تک بازی میں آتے چیز اللہ نے جب کوئی تصویر نہ ہوا نا ان کا تصویر ہوا کہ اللہ نے پھر مدد دے دی جان دے دی وقت دے دیا تو آج سمجھ جائے کل سمجھ جائے کب سمجھ جائے لیکن سمجھتی نہیں تو ایسے میں کیا کروں ایسے جو جانوروں سے بھی نیچے چلے جائیں اور دہن کی طرح ہو جائیں ان کے سمجھ بھی نہ ہو تو ان کے اللہ نے تصویر ہے تو ان کا تصویر جو ایک سال بعد میں ہوتا ہے تیس سال بعد میں ہوتا ہے سات سال اس میں جو کوئی نہیں کرتا کوئی کرتا ہے کم کرتے ہیں لیکن وہاں کے انسان ہمارے آگے میں سو سال کی تھی آپ کے یعنی اب جو اگر دو سو پچاس سال کا کوئی آدمی ہے یا ہزار سال کا آدمی بھی ہیں ان کا بھی عمل ہے تو حضرت عمل کے آگے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا عمر انہیں پر نہیں ہے کم ٹیکس پر ہے ایک منٹ کا زیادہ ایسا نہ دیکھتا ہے پھر انسان کو کہاں تک کہاں پہنچا دیتا ہے آئی ہے رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے وہ سناتے ہیں ایک بھی کافی ہے بہت پہنچے رہا جب چکتے ہیں بہت نالا سب یاد ہے بہت سارے اعمال ہوتے ہیں تمام لوگ ہم نماز کرتے رہتے ہیں تمام لوگ ذکر کرتے ہم کرتے رہیں یا عبادتیں کرتے رہیں لیکن پتہ نہیں اصل میں آمال کی جو کوانٹٹی ہے نا یہ مقصود ایک بچے میں ہے لیکن اس کے ساتھ پسند چیز جو ہے وہ کوالٹی بھی لگتی ہے کم سے زیادہ کیش کی ضرورت ہے اگر ایک شخص ہے میں پانچ سو سال تک عبادت کرتا رہتا ہے اس میں اخلاق نہیں ہے ایک شخص اخلاق کے ساتھ عبادت کرتا ہے صحیح کرتا ہے تھوڑی چیز رہ جاتی ہے پھر دوسری ایک اور بات ہے کہ دیکھو ایک شخص ہے اس کے پاس لاکھ روپیہ ہے تو آج کسی ایک کام کے لیے ایک بندہ گندہ یاد مانگتے ہیں ایک شخص کے پاس لاکھ روپیہ ہے اس لاکھ روپیہ میں سے وہ پچاس روپیہ دے دیتا ہے اور ایک شخص کے پاس اکنی ہے اور وہ اس اکنی میں سے وہ اس اکنی میں سے ایک پیسہ دے دیتا ہے اور قربانی کس کی ہے لاکھ میں سے پچاس روپیہ دینے والے کی زیادہ قربانی ہے وہ اکنی میں سے پیسے دینے والے تو یہ چھوٹی والا جو گاندھی کام بنا گار نہیں تو یعنی اللہ تبارک کے تعالیٰ نے ابھی نہیں میں بھی سچ ہوئی چلتے یہ نشہ جو ہے یہ پھر تبدیل کے نسخہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے یہ نسلہ جو ہے وہ تبدیل کے ملے اللہ کی اللہ کے اندازے کے مطابق یہ اچھا تھا اچھا تھا اگر وہ لکھ ہے ایسا ہے تو اس کے اصل میں سوال تو یہ نا کہ آزاد کیوں ہوتا ہے روکتے نہیں آزاد ہوتا ہے تو وہاں تو اس پر آزادی کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو وہ سواری بھی اتنی یہاں ختم ہو جاتا دیکھو اللہ کے تعلق اللہ کے تعلق کی جات جو ہے وہ جو پیدا کرتی ہے اللہ کی پیدائش اللہ کی پیدائش اور اللہ کی حکمت خدا مقدس خود جانتا ہے اس نے کیوں پیدا کیا اب بہت ساری مخلوقات ہیں جب ہم خدا کو حکیم مانیں گے تو حکیم کا جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ حکیم کا کوئی فیل جو ہوتا ہے حکمت خالی نہیں ہوتا تو خدا کا جو کام جو جدھر بھی چلے گا نا وہ حکمت والا ہوگا ایک بہت عقل مند آدمی مثال کے طور پر وہ عقل مند آدمی کوئی بھی کام کرے تو آپ اپنے دل کو ہزار سمجھائیں پیچھے چھ سال ہوگا تو اتنا سبند آدمی ہے تو ایسی شریر تو کام نہیں کر رہا ہوگا کسی میں کوئی مقصد ہوگا مدعا ہوگا تو اللہ یہ اتنا پیارا اللہ ہے اتنا بڑا اللہ نہیں ہے جس کا تیل کا یہ کام کوئی ایسا کر سکتا ہے جس کی حکمت نہ ہو اگر اس نے بچوں کو پیدا کیا تو ایک یہ کیے کہ بچوں کی پیدائش میں مرنے میں ایک کی اپنی باتیں ہیں اس عالم میں صرف انسان جو ہوتا ہے اپنی ہی سے متعلق نہیں ہوتا انسان کی ایک اپنی انفرادی زندگی کا پہلو ہوتا ہے اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی کا پہلو ہوتا ہے انفرادی لحاظ سے کوئی خون تھا مثال کے طور پر آیا اور اگر اس میں کوئی گناہ وغیرہ جیسے بچے کا نہیں ہوتا گیا تو اس کی بخش ہو جائے گی بخش ہو جائے گی اس کے معاملے تو ٹھیک ہوگی اب یہاں دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچوں کی نیت میں بچوں کے مرنے میں اور ان کو پہلے وقت اٹھا لینے میں ہزاروں اللہ تعالیٰ ہیں اور لوگوں رکھتی ہے عمر کا سامان رکھتی ہے مثال کے طور پر مر گیا اس کے والدین کے لیے اگر والد اس کا مسلمان ہے والد اس کا مسلمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سنایا آخرت کسی بنائے گا مزید کیسے لے جائے گا اور کیا کیا کام کرے گا اچھا اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر کافر کا بچہ ہے تو کافر اس کے چلے جانے پر اگر اللہ کے بارے میں کہ اس چیز کے لیے جانے پر ممکن کرو اس کا دل دکھے دکھتا ہے سب کا جب دکھتا ہے تو بعض یہ دکھن جو ہے خصوصاً اپنی یا چیز انسان کے پاس سے جب چلی جاتی ہے تو انسان کو بہت خدمہ ہوا کرتا ہے اور بعض اوقات سجمے جو ہوتے ہیں اس لیے انسان کو ہدایت کا بڑھانا پڑ سکتی ہے ان کے اس کے بعد کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے اور کوئی حکمتیں ویسے ہیں اللہ کی کو بارے پتال جانتے ہیں کہ کیوں کیا کیسے کیا قرآن مفت شخص کی ایک بات آئی ہے اللہ نے سوال نہیں کیا جا سکتا اور ان سے سوال کیا جا سکتا ہے خدا اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبار بارے کے کاموں میں انگلش کی نہیں ہوا کیوں سی بات ہے پہلے خدا کو مان اور ایسا مانو کہ ایسا خدا کو ماننا چاہیے تو خدا کو ماننے کے لیے یہ ہے کہ بھائی ایک دفعہ خدا کو مان لو تو پھر دل میں کوئی شبہ نہ لاؤ کہ کیوں ہوا کیسے ہوا کیوں کر ہوا خدا نے جو کیا سب ٹھیک تو جو کرے گا ٹھیک کرے گا اور میرے لیے جو کچھ نے سوچا کیا سب اس میں تھا تو پھر بھی یہ میں آئے اس کے لیے دو طریقے ہیں یہ ہم نہیں کہتے تو سوال نہیں کرنا چاہیے سوال جو منع ہوتا ہے جو کہ انسان نات کے طور پر اعتراض کے طور پر کرے وہ تو منع ہے لیکن وہ سوال جو کہ انسان اپنی تسلی اور ہو کے لیے کرے یہ منع نہیں مجھے شک کو کہہ رہے ہیں ہاں، تو یہی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ شکتی کو دور کرنے والی بات ہے یہ بری بات نہیں یہ شکوت جو ہوتے ہیں دو تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ایک شکوت کی میری جو ہوتی ہے پکاتا ہے اس چان کے شکو آتا ہے شک بن جاتا ہے تو اصل سے اسی سے ہوتی ہے اسی سے ہوتی ہے پھر اسی سے شیطان ڈالتا ہے تو پھر آگے جا کے آ کر پک جاتا ہے تو یہ شک بن جاتا ہے تو اگر تو مثال اس کے تک یقین نہیں کرنی چاہیے ابھی شریف میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے تمہیں یوں آ کر کرے گا اللہ نے اللہ نے فلاں چیز پیدا کی اللہ نے فلاں چیز پیدا کی اللہ نے فلاں چیز پیدا کی پھر یہاں تک پہنچے گا کہے گا تو اللہ نے انہیں پیدا طرف کی جب یہ بات ہو تو اس وقت اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ دیں گے بھی ہے انہیں پیدا کر اصل بات جو ہے شکوک کے توڑنے کی جو ہے شکوک کو تو زیادہ کے نہیں یہ ایسا سارا تھا یہ گنے گنا تو پشمان ہوتے ہیں ہو گئے یہ کہہ رہا تھا اگر بچے نے مر تو اچھا تو نہیں گنا تھا نا ابھی تم نے جو سوال کیا تھا نا اس کا جواب کبھی دیتی گنا گنا گیا کچھ ہوتا ہے ابھی کہہ رہے ابھی ابھی کہہ رہے تھے تو چھوٹے بچوں میں کیوں مار دیتے ابھی چاہتے کہ چھوٹا بچہ ہوتا مطلب بھائی بات ہے ٹھیک ہے جہاں تک تمنا کا تعلق ہے کہ گناہ سے بچ جائے اس درجے میں تو ایک حد تک یعنی حال کے درجے میں ہم محمود کہہ سکتے ہیں اچھا کہہ سکتے ہیں لیکن مقصود نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو بکر سے نے میں سن رہا تھا کہ کاش میں چڑیا ہوتا کاش میں ایک تنکا ہوتا حضرت عمر نے فرمایا حضرت بکر ایک نہیں تھا کاش میں میری اما نے مجھے چنی نہ ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ شرشت کے طور پر فرمایا کاش جنت کا ہوتا تلا ہوا دمدہ ہوتا اب یہ کیا بات اس لیے تو ڈر ہے شیشت کے بنا پر کیا گونا حج کی بات نہیں باقی یہ کہ بنا جو ہو چکے ہیں ان کے ڈر کے مارے اس کا علاج کیا ہے توبہ تو توبہ کے دو جز ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ توبہ کے دو جز ایک جز کسے کہتے ہیں تو ندامت کا مطلب کیا ہے ندامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہو گیا سچ مچ دل سے اپنے دل کے اندر سے پیچھے مانگ کہ ہائے اللہ میں نے کیا ظلم کیا اپنے آپ کو میں نے دے دیا اپنے آپ کو رد کر دیا اب تو کوئی سائل ہائی مجھے سوائے ضرور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیکھتا ہوں تیری ہم توجہ ہوتا ہوں تیری رحمت کا امیدوار ہوں رحمت سے میرے گنا تو پھر دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اچ میں پختہ ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں پختہ ارادہ بالکل نہیں انسان ہے جیسے میں جب کرتا ہوں میں کبھی ارادہ کرتا ہوں گرنے کا بار بار دیکھتا ہوں تو اسی طور پہ پھر پختہ ارادہ ہو کے نہیں گروں گا ایک انسان ہے ہو جائے پھر توبہ کرے پھر توبہ کرے پختہ ارادہ کرے پھر خود گنا نہ کرو اگر لفظہ ہو گئی جس طرح بھول گیا گر گیا پھر تو بہت باسا باسا اور آنچے ہستی باسا ہائے ان درگہ نا درگہ میری نے سب بار اگر تو بس کشتی باسا میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ تین حصے رکھے تھے گریوں کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں دنیا میں یہ تھا درکاست و گبر و بت پرستی بازا تو اس کا خطاب کرنا نہیں چاہتے ہر آنچ ہستی ماں درگہ میں شردار مہربانی کے سکتے دیکھو کتنی میرے جان میرے ہے اللہ تبارک کا بتا اپنے گناہ گار بندن کو میرا بندہ سکتا ہوتا ہے ستے بندہ تف مخن اللہ اور میرے وہ بندھو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بندہ اگر گنا کرتا ہے ٹائپ ہو کر آتا ہے تو بندہ جتنے بھی گنا لے کر آتا ہے اندر سے ہے ایک قدم تم اس کو بتاؤ جل کر آئے گے وہ کر آئے گا ایک بارش آئے گے وہ ایک ہاتھ آئے گا اگر ایک ہاتھ آئے گے تو دو کھلے کھلے ہاتھ آئے سراپا ہمارے ہم اللہ کا سنار کرتے تھے کہ گناہ کی جگت نہیں چاہیے جگت نہیں گناہ پر جگت نہیں جگت نہیں گناہ پر جگت نہیں بات یہ ہے کہ انسان سے محروف ہو جاتی ہے سارے ہو جائے ہر میں نے لکھا کو لکھا نکما سات کا حضور ہے دل میں کم کم تھا بگو لالا نے سنایا تو نہیں سمجھ پیچھا ہر حال میں گرم تھا اپنے گنہ کا اعتراف اپنی اپنی کٹائی پر نظام اور آئندہ اس برے عمل سے بچنے کی کوشش اور اسی لیے چاہے نے اپنی زندگی گزار دینے لکھے وجہ کرتے رہے لکھتے ہیں جگتے رہے بڑھاتے رہو چلتے رہے چلاتے رہو لیکن سے دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بنا کے ساتھ جمع نہیں رہتی آہندا لیکن لوگوں کے لیے یہ نیکی کے ساتھ جمع ہوتی ہے وہ اپنی نیکیوں میں برائیوں کو تلاش کرتے ہیں تو میری اس نیکی میں کون کون سی برائی ہے گنا تو کے حل کے لیے قرآن نے کہا کہ بہت بری بات ہے کہ ایمان کے بعد گنا کا نام بھی لگ جائے کپڑا ہے نا تو تھوڑا سا کالا دھکا بھی جو ہوتا ہے وہ برا معلوم ہوتا ہے اگر کافر ہے تو اس کی تو کیا کپڑے والی اچکالے اچکل کی مثال ہے شہر جی جیسے پتہ نہیں چلتا کہ ہے نہیں تو ہمیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے پورے طور پر بچانا چاہیے لیکن اگر گناہ ہو جائیں تو ہم انسان ہم فرشتے نہیں گناہ ہوں گے لیکن سے میں امید نہ ہو خدا کی رحمت سے کبھی امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کو بھروسہ رکھنا چاہیے طرف سے نیکی کرتے رہے بخشنے والے میں بخشیں گے سنا ہوگا بہت کرتی کریں اللہ ہماری بھی بخش کرے ہماری بھی بخش کرے میں بھی کتنے سے چلاؤ میں بھی نیکی کی چلا